بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم شروع کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے هل اتا الانسان من لم بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت دیا چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ سلاسل نہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے ان ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمدش ہوگی عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها اشربی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا اور باوجود کہ ان کو خود تعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں انما لوجه لا جزاء ولا اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے ایوز کے خاص گار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم وسرورا تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا بما صبروا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا متکئین فیہا علی الارائک لا يرون شمسا ولا ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت ودانیتا علیہم ظلالها وذللت قطوفها ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میو کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں وہ اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ رَأَيْتَ ثَمَّ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا یہ تمہارا سلا ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی اننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو ان اولائی یحبون العاجلت ویذرون وراءہم یوما ثقیلا یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے وما تشاءون الا ان ان يشاء الله الله كان عليما حكيما اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے